ہمیں شعبہ نے منصور اور عامر سے حدیث بیان کی ان دونوں نے بن عبیدہ سے سنا وہ ابو عبد الرحمن سلامی سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چونتیس